چوہا اور میں ہری شنکر پرسائی میں چاہتا تو لیکھ کا شیرشک میں اور چوہا رکھ سکتا تھا پر میرا اہنکار اس چوہے نے نیچے کر دیا جو میں نہیں کر سکتا وہ میرے گھر کا یہ چوہا کر لیتا ہے جو اس دیش کا سامان آدمی نہیں کر پاتا وہ اس چوہے نے میرے ساتھ کر کے بتا دیا اس گھر میں ایک موٹا چوہا ہے جب چھوٹے بھائی کی پتنی تھی تب گھر میں کھانا بنتا تھا اس بیچ پاریوارک پارک اور بہنوئی کی مرتب آدی کے کارن ہم لوگ باہر رہے اس چوہے نے اپنا ادھکار مان لیا کہ مجھے کھانے کو اسی گھر میں ملے گا ایسا آدمی نے اب تک نہیں مانا چوہے نے مان لیا لگ بھگ پینتالیس دن تک گھر بند رہا جب میں لوٹا گھر کھولا تو دیکھا کہ چوہے نے کافی کراکری فرش پر گرا کر پھوڑ ڈالی ہے وہ ضرور کھانے کی تلاش میں بڑبڑاتا رہا ہوگا کراکری اور ڈبوں میں کھانا تلاشتا رہا ہوگا اسے کھانا نہیں ملتا ہوگا تو وہ پڑوس میں کہیں کچھ کھا لیتا ہوگا اور جیوت رہتا ہوگا پر اس اس نے نے نے گھر گھر گھر گھر نہیں چھوڑا اسی کو اپنا مان لیا تھا جب میں میں میں گھسا بجلی جلائی تو دیکھا کہ وہ خوشی سے چہکتا ہوا یہاں سے وہاں دوڑ رہا ہے وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ اب اس گھر میں کھانا بنے گا ڈبے کھلیں گے اور اسے اس کی خوراک ملے گی دن بھر وہ آنند میں سارے گھر میں گھومتا رہا میں دیکھ رہا تھا اس کا الاس مجھے اچھا لگا پر گھر میں کھانا بننا شروع نہیں ہوا میں اکیلا تھا بہن کے یہاں جو پاس ہی میں رہتی تھی دوپہر کا بھوجن کر لیتا رات کو دیر سے کھاتا ہوں تو بہن ڈبا بھیج دیتی کھا کر میں ڈبا بند کر کے رکھ دیتا چوہے رام نراش ہو گئے سوچتے ہوں گے یہ کیسا گھر ہے آدمی آ گیا ہے روشنی ہے پر کھانا نہیں بنتا کھانا بنتا تو کچھ بکھرے دانے یا روٹی کے ٹکڑے اسے مل جاتے مجھے ایک نیا ہوا رات کو چوہا بار بار آتا اور سر کی طرف مچھردانی پر چڑھ کر کل بلاتا رات میں کئی بار میری نیند ٹوٹتی میں اسے بھگاتا پر تھوڑی دیر بعد وہ پھر آ جاتا اور پھر میرے سر کے پاس ہلچل کرنے لگتا وہ بھوکا تھا مگر اسے سر اور پاؤں کی سمجھ کیسے آئی وہ میرے پاؤں کی طرف گڑبڑ نہیں کرتا تھا سیدھے سر کی طرف آتا اور ہلچل کرنے لگتا ایک دن وہ مچھردانی میں گھس گیا میں بڑا پریشان کیا کروں اسے ماروں اور یہ کسی الماری کے نیچے مر گیا تو سڑے گا اور سارا گھر درگند سے بھر جائے گا پھر بھاری الماری ہٹا کر اسے نکالنا پڑے گا سو الگ چوہا دن بھر بڑبڑاتا اور رات کو مجھے تنگ کرتا مجھے نیند آتی مگر چوہا رام میرے سر کے پاس بڑبڑانے لگتے آخر کار ایک دن مجھے سمجھ میں آیا کہ چوہے کو کھانا چاہیے اس نے اس گھر کو اپنا گھر مان لیا ہے اور وہ اپنے ادھکاروں کے پرتی سچیت ہے وہ رات کو میرے سرانے آ کر شاید یہی کہتا ہے کیوں بے تو آ گیا ہے اور بھر پیٹ کھا رہا ہے اور میں میں بھوکا مر رہا ہوں جبکہ میں بھی اس گھر کا سدسیہ ہوں میرا بھی حق ہے میں نے بوجن کا ڈبا کھولا تو پاپڑ کے کچھ ٹکڑے یہاں وہاں ڈال دیے چوہا کہیں سے آ کر نکلا اور ایک ٹکڑا اٹھا کر الماری کے نیچے بیٹھ کر کھانے لگا بوجن پورا کرنے کے بعد میں نے روٹی کے کچھ ٹکڑے فرش پر بکھرا دیے صبح دیکھا کہ وہ سب کھا گیا ایک دن بہن نے چاول کے پاپڑ بھیجے میں نے تین چار ٹکڑے فرش پر ڈال دیے چوہا آیا اس نے اور وہ لوٹ گیا اسے چاول کے پاپڑ پسند نہیں میں چوہے کی پسند سے چمتکرت رہ گیا میں نے روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے وہ ایک کے بعد ایک ٹکڑا لے کر جانے لگا اب یہ روز مرہ کا کام ہو گیا میں ڈبا کھولتا تو چوہا نکل کر دیکھنے لگتا میں ایک دو ٹکڑے ڈال دیتا تو وہ اٹھا کر لے جاتا پر اتنے سے اس کی بھوک شانت نہیں ہوتی میں بھوجن کر کے روٹی کے ٹکڑے فرش پر ڈال دیتا تو وہ رات کو انہیں کھا لیتا اور سو جاتا ادھر میں بھی چین کی نیند سوتا چوہا اب میرے سر کے پاس گڑبڑ نہیں کرتا پھر وہ کہیں سے اپنے ایک بھائی کو لے آیا کہا ہوگا چل رہے میرے ساتھ اس گھر میں میں نے اس روٹی والے کو تنگ کر کے ڈرا کے کھانا نکلوا لیا ہے دونوں کھائیں گے اس کا باپ ہمیں کھانے کو دے گا ورنہ ہم اس کی نیند حرام کر دیں گے ہمارا حق ہے اب دونوں چوہے رام مزے میں کھا رہے ہیں مگر میں سوچتا ہوں آدمی کیا چوہے سے بھی بدتر ہو گیا چوہا تو اپنی روٹی کے حق کے لیے میرے سر پر چڑھ جاتا ہے میری نیند حرام کر دیتا ہے پر اس دیش کا آدمی کب چوہے کی طرح آچرن کرے گا